شیبان نے یحییٰ سے انہوں نے بنو زہرہ کے مولا محمد بن عبد الرحمن سے انہوں نے ابو سلامہ سے روایت کی یحییٰ نے کہا میرا اپنے بارے میں خیال ہے کہ میں نے خود بھی یہ حدیث ابو سلامہ سے سنی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت مہینے میں مکمل کیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس راتوں میں پڑھ لیا کرو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات دنوں میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ قیرات مت کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو بتیس